حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب ان میں سے کوئی بیت الخلا میں جائے تو وہ بسم اللہ کہے یہ جنوں کی آنکھوں اور اولاد آدم کی پردے کی چیزوں یعنی شرمگاہ وغیرہ کے درمیان پردہ اور آڑ ہے مشکات المصابی حدیث نمبر تین سو اٹھاون